طارق کہتے ہیں سید علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی کہا ہمارے پاس کوئی مخصوص وہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی الگ تحریر نہیں ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس صحیفے والی ہدایات دی گئی ہیں جو صحیفہ میری تلوار کے ساتھ بندہ ہوا ہے اس وقت سید علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تلوار تھی اور اس کا زیور لوہے کا تھا اس میں زکوٰۃ کا نصاب تحریر تھا حدیث نمبر تینتیس سو اناسی مسند احمد